کاکا آمان والے مردوں اور آمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کنچی نہر رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے